کروشیئرس کے بعد ویسٹ کو بہت زیادہ ہیوملٹی ڈیفیٹ ہوئی مسلمانوں کے مقابلے میں تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا ویسٹ نے یو ٹرن لے لیا ان کا کہا لڑائی سے ہم کچھ پانے والے نہیں ہیں ہمیں دوسرا کام کرنا ہے کروشیئرس کے بعد ویسٹ میں یورپ میں ایک نیا ذہن پیدا ہوا کہ ہمیں اسپرچل کروشیئر کرنا ہے پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا دھیرے دھیرے اس کا نام ہو گیا سائنٹفک کروس اب یورپ تو سائنٹفک کروسیڈ پر ہے اور مسلمان ٹرائبل کروسیڈ پر ہے وہ چلا چل رہا ان کا مسلمانوں نے جو کچھ جو جیت ہوئی کروسیٹ میں ان کے اندر یہ ذہن بنا شوری یا غشوری طور پر کہ بس سب سے بڑی چیز تلوار ہے تلوار سے ساری دنیا ہمیں فتح کرنا ہے مسلمانوں کی جیت نے ان کو ٹرائبل کر پر اور جمع دیا اور ویسٹ کی ہار نے اس کو ٹرائبل کلچر چھوڑ کر کے کلچر کی طرف ڈال دیا یہ ہے پوری ہسٹری کا خلاصہ برسوں تک میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے اس کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کور جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ تھی کروز میں مسلمانوں کا جیتنا اور یورپ کا ہارنا یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہیومن ہسٹری کا مسلمانوں کو جیت ہوئی تو ان کا یقین بڑھ گیا جنگ کے اوپر وہاں لڑ کر کے ہم کو چاہے دے دنیا بھر میں حکومت قائم کریں اپنی اور یورپ کو جو ہار ہوئی تو اس نے یہ سوچا کہ جنگ سے ہم کچھ پا نہیں سکتے تو وہ بڑھ گئے پیس کی طرف یعنی علم کی طرف تحقیق کی طرف اور ایجوکیشن کی طرف چیزوں کی طرف وہاں رینسا جس کو کہا جاتا ہے رینسا آئی ان رینسا آئی یعنی کروشیئرس کے بعد یورپ میں رینسا آئی اور کروشیئرس کے بعد مسلمانوں میں امپائر آ گیا لیکن یہ کہ یہ جو مسلمانوں میں جو کلچر چلا وہ کوئی کلچر اسلام کلچر نہیں تھا وہ وہ ٹرائبل کلچر تھا ٹرائبل کلچر کنٹینیو رہا مسلمانوں میں جہاد کے نام پر کیونکہ اس کو انہوں نے جہاد کا نام دے دیا تو وہ مقدس ہو گیا عقیدہ کا جز بن گیا اور یورپ نے یعنی کہوں گا کہ تب پسند ایسا ہوا یہ بہت سوچ سوچ کا نہیں ہوا حالات کی مجبوری کے تحت یورپ نے کہا کہ ہمیں تو اب امن والی کام کرنا ہے یعنی ہم کے ذریعے سے اپنا رینسا کرنا ہے تو امن کے ذریعے سے انہوں نے اپنے لڑا شروع کیا پہلے اس کو کہا گیا تھا اسپرچل کورسز اب وہ ہے سائٹفک کورسز اس کا معنی ہے کہ مسلم دنیا میں آج بھی گن اور بم کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور اس کا نام رکھ رکھا ہے جہاز لیکن یورپ اور امریکہ میں ایسا نہیں ہے وہاں سب سے بڑی چیز سائنس ہے وہاں سب سے بڑی چیز سائنس ہے یہ مسلم دنیا میں جہاد کے نام پر وائلنٹ کلچر چل رہا ہے اور ویسٹرن دنیا میں سائنس کلچر کو سب سے زیادہ اہمیت ہے سائنس ٹیکنالوجی انڈسٹری ایجوکیشن ان چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ نہ تو اسلام و فوبیا کی بات ہے نہ یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کو دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے یہ سب بالکل ہی بیس لیس بات ہے بیس لیس بات ہے تو جو سبق لے رہا ہے میں مولانا یوسف زئی کا واقعہ ایک سبق ہے ہمارے لیے وہ خبر یہ ہے کہ جہاد کے نام پر ٹرائبل کلچر کو ختم کرو بند کرو اس کو اب تو اسلام کو سائنٹفک دور میں جو نئے مواقع ہیں اس کے لحاظ سے پرامن انداز میں اسلام کو لے کر اٹھو پرامن انداز میں جہاد کے نام پر جو ٹرائبل کلچر جاری ہے مسلمانوں اس کو ختم کرو اب پیس کا زمانہ آ گیا ہے سائنس کا زمانہ آ گیا ہے ایجوکیشن کا زمانہ آ گیا ہے اس کو اختیار کرو